عرفات کی دعائیں میدان عرفات میں یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے اللّہ ملک الحمد کل تقول و خیرم نقول اللہ ملک صلاتی و نسقی و محیہ و مماتی و علیہ کا معبی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 اور اس سے بہتر تعریف جو ہم کرتے ہیں یا اللہ میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت آپ کے لیے ہے اور آپ کے ہاں میرا ٹھکانہ ہے اور میری ساری مدح آپ کے لیے ہے یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے دل کے وسوسے سے اور معاملات کے بکھرنے سے یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ان چیزوں کے شر سے جو ہوا لے کر آتی ہے اور یہ دعا پڑھنا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اللّہ ترا مکانی و تسماؤ کلامی وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي اسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وذل سجده ورغم أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقياً وَكُمْ بِي الرحیمہ یا يَا خَيْرَ و وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ یا اللہ بے شک آپ میری جگہ دیکھ رہے ہیں اور میری بات سن رہے ہیں اور آپ میرا ظاہر اور باطن سب جانتے ہیں میرے امور میں سے آپ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور میں مصیبت زدہ ہوں محتاج ہوں فریادی ہوں پناہ کا طلبگار ہوں خوف زدہ ہوں گناہوں کا اقراری اور معترف ہوں آپ سے سوال کرتا ہوں مسکین کی طرح اور آپ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں گناہ گار ذلیل کی طرح اور میں آپ کو پکارتا ہوں جیسا کہ خوف زدہ مصیبت زدہ پکارتا ہے جس کی گردن آپ کے سامنے جھکی ہے اور جس کا جسم آپ کے لیے مسخر و متی ہے اور جس کی ناک آپ کے لیے خاک آلودہ ہے اے میرے رب مجھے اپنے سے مانگنے سے محروم نہ فرما اور میرے لیے بڑا مہربان اور بڑا رحیم ہو جا اے سب سے بہتر مطلوب اور سب سے بہتر عطا فرمانے والے اور یہ دعا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وحمد وُ علا کلِش ان قدیر اجعل في قلبی نورا وفي سمعی نورا وفي بصری نورا لي صدري صدری لي عمری وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار ومن شر ما تهب به الرياح وشر بوائق الدهر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ میرے دل میں نور ڈال دیجئے اور میرے کانوں میں نور ڈال دیجئے اور میری آنکھوں میں نور ڈال دیجئے یا اللہ میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے کاموں کو آسان فرما دیجئے اور میں دل کے بس وسوں سے اور کاموں کی بدنظمی سے اور قبر کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جو رات میں داخل ہوتی ہے اور اس چیز کے شر سے جو دن میں داخل ہوتی ہے اور اس چیز کے شر سے جسے ہوائیں لے کر چلتی ہیں اور زمانے کی مصیبتوں کے شر سے روایات نمبر ایک عن علی بن ابی طالب قال اکثر ما دعا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشیت عرفت فی الموقف اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي و نوسوقی و محیا یا و مماتی و کا کم ولا کا ربی تراثی اللہ اعدوب من اداب القبر و وس و صتی صدر و شطاطل امر اللہ اعودبی کمن شری مجی اُبحری خلا خلاصہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے الحمد اللّہ الآخری نمبر دو عن ابن عباس قال مما دعا به نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشیت عرفہ اللّہ قطرہ مکانی و تسمع کلامی و سری و لا يخفى عليك من شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي أسألك مسألة المسكين وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وذل سجده ورغم أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ویا خیر المعطین خلاصہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں یہ دعا بھی شامل ہے نمبر تین عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعائی و دعاء الانبیاء قلبی بعرفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار ومن شر ما تهب به الرياح وشر بوائق الدهر خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفات کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے